کچھ شعبے باز کو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ انڈے کے اندر سے تعویذ خون یا سوئیاں یا ایسی کئی چیزیں وہ نکال کے دکھاتا ہے دھاگے وغیرہ جو ہوتے وہ نکال کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں نے تمہارے اوپر جادو کیا ہے اور بہت ساری چیزیں کبھی کبھی نکال کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے جادو بڑا سخت ہے تو یہ انڈے کے اندر سے جو چیزیں نکالتا ہے وہ کیسے نکالتا ہے اس کے کئی ایک ٹرکس ہوتے ہیں یعنی انڈے سے ہی وہ ساری چیزیں نکالے گا لیکن الگ الگ ٹرکس کے ذریعے ہر ایک پہ ایک ٹرک نہیں وہ یوز کرتا بلکہ الگ الگ یوز کرتا ہے ایک ٹرک یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی انڈا دے گا اس کو اپنے ہی گھر کا انڈا ایک دے دیتا ہے وہ اور کہتا ہے کہ یہ لے کے جاؤ گھر میں اور اپنے سرانے کے پاس رکھو اور یاد رکھو کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے اور اس انڈے کو کل لے کے آنا میرے پاس اب یہ مریض جاتا ہے بہت احتیاط کرتا ہے کہ انڈا ٹوٹنے نہ پائیں اور سرانے کے پاس ہی رکھتا ہے دوسرے دن جب وہ اس شعبے باز کے پاس جاتا ہے تو وہ شعبے باز کیا کرتا ہے اس کا وہ جو انڈا لایا ہوا ہے وہ اس کے سر کے اوپر گھماتے رہتا ہے اب یہ سر کے اوپر کیا کر رہا ہے یہ مریض کو پتہ نہیں ہے وہ دیکھ نہیں سکتا یہ جو گھما رہا ہے تھوڑے ٹائم گھماتے رہتا ہے ایکچوئل میں وہ کیا کرتا ہے گھماتے گھماتے اپنے آستین کے اندر کچھ سوئیاں رکھی ہوئی رہتی ہے اس کی وہ سوئیاں کسی ٹرک سے یعنی ایک ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے اس کی اس چالاکی سے وہ سوئیاں اس انڈے کے اندر ڈال دیتا ہے بہت کیئرفلی ڈالتا ہے وہ اب انڈے کے اندر کیا ہے باریک باریک سوئیاں اس نے ڈال دی اور بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ سیرینج ہوتی ہے اس کے پاس وہ سیرینج کے ذریعے اس کے اندر وہ بلڈ بھی ڈالتا ہے اب یہ بلڈ مرغی وغیرہ کا لے کے آتا ہے اور اس میں کچھ ایک لکوڈ مکس کیا ہوا رہتا ہے تاکہ جو بلڈ ہے وہ کلاٹ نہ ہوں یعنی خون جو ہے وہ کلاٹ نہ ہونے کے لیے وہ کچھ لکوڈ مکس کیا ہوا رہتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر ڈال دیتا ہے ایون تعویذ بھی ہوتی ہے کچھ دھاگے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر کسی نہ کسی طرح ڈال دیتا ہے اور پھر وہ انڈا اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھے یہ تم نے جو انڈا لایا تھا وہی یہ انڈا ہے اب اس کو توڑو اور اس کے اندر دیکھو کیا نکلتا ہے تو جب مریض اس کو توڑتا ہے تو دیکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں خون بھی پڑا ہوا ہے دھاگے بھی ہے اور ساتھ ساتھ تعویذ بھی ہے وہ مریض بڑا پریشان رہتا ہے یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے اب یہ جو ہے چوبدے باز وہ اس کا چہرہ مارک کرتا ہے اور اس کو اس کے حساب سے یعنی اگر زیادہ پیسے والا ہے تو اس کے پاس اور زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ غریب ہے تو اس سے کم میں اس کا چلا لیتا ہے کہ تم یہ چیزیں لا کے دو یہ چیز مجھے دے دو یا اتنا پیسہ دے دو تب جا کے میں تمہارا جادو کا توڑ کر سکتا ہوں دوسری چیز یہ کیا کرتا ہے پہلے سے ہی اپنے گھر میں وہ اس طرح کے انڈے تیار کر لیتا ہے انہیں پہلے سے ہی اس کے پاس ریڈی رہتے ہیں اس میں سب ڈالے ہوئے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے جادو کے طور پہ یوز کی جاتی ہے وہ آلریڈی اس نے ریڈی کر کے اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے نا کوئی نہ کوئی مریض آئے گا تو پھر اس کو پھنسانا ہوگا تو یہ آئیڈیا پہلے سے ہی کر لیتا ہے اب یہ ساری چیزیں وہ ڈالتا کیسے ہیں لیکن یہ چیزیں میں جب بتاؤں گی نا تو یہ اس لیے کہ ہم سبق حاصل کریں عبرت حاصل کریں اور اس کو دیکھ کر امپریس نہ ہو جائیں بلکہ یہ جانیں کہ یہ کوئی بھی غائب کا علم نہیں جانتے یاد رکھے یہ کوئی صحیح عالم نہیں ہے یا ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے یاد رکھے یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں یہ کس طرح کرتے یہ میں بتانے جا رہی ہوں لیکن یہ بات اس لیے نہیں کہ تم یہ ساری چیزیں سن کر اپنی دکان کھول دو اور لوگوں کو بیوقوف بنانے لگو اس لیے نہیں بتا رہی ہوں بلکہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ چوکن نہ ہو جائے اور دوسروں کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو ان کو یہ بات پہنچا دیں ان کو بتا دیں یہ اس طرح کرتے ہیں اور اگر خود کے ساتھ بھی ہوا تو عبرت حاصل کریں دوبارہ ان کے پاس نہ جائیں اب بتا دیتی ہوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں انڈا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر سیرینچ ایک آتی ہے سیرینچ کے ذریعے انڈے کا جو وائٹ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں سیرینج کے ذریعے کیونکہ نکالا جا سکتا ہے نا تو ایک باریک سی سوئی ہوتی ہے وہ سیرینج کی تو اس سے وہ سب نکال دیتے ہیں اب انڈے کے اندر کیا کرتے ہیں یہ خون وغیرہ جو میں نے ابھی بتائی آپ کو کہ مرغی وغیرہ کا خون جو ہوتا ہے اس میں کچھ لکوڈ ملا دیتے ہیں تاکہ کلاٹ نہ ہو جائے خون اس کے لیے وہ کرتے ہیں پھر اسی طرح دھاگے وغیرہ جتنا مرضی چاہے وہ ڈال دیتے ہیں اور تعویذ بھی ڈال دیتے ہیں اندر اسی طرح جو سوئیاں ڈالتے ہیں نا وہ اکثر زنگ لگی ہوئی ڈالتے ہیں اور یہ زنگ لگاتے ہیں جیسے مٹی وغیرہ میں رکھ کے یا کسی پانی بھی نہیں میں رکھ کے وہ زنگ لگوا دیتے ہیں ان کے پاس اسٹاک ہوتا ہے ان کے اسٹور کے اندر تو وہ زنگ لگی ہوئی سوئیاں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں سب سیرنج کے ذریعے کر دیتے ہیں وہ ایک ٹرک ہوتی ہے اب اس کو سیل کرنے کے لیے ویکس جو ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ اس طرح سیل کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو کہ اس کے اندر باہر سے کچھ چیز کسی نے ڈال دی ہو اور پھر وہ بتاتے بھی ہے دیکھو یہ انڈا کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے تو اور دکھتا بھی نہیں ہے وہ بالکل بھی نہیں وہ ایک الگ سے ٹرک ہوتی ہے ان کی کلوز کرنے کی تو یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے پھر اور چیز کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جاؤ تم خود جا کے مارکیٹ سے ایک انڈا لے کے آؤ جس کو لانے بولتا ہے نا اس کا انڈا اپنے انڈے سے چینج کر دیتا ہے بدل دیتا ہے کسی چالاکی کی وجہ سے جیسے وہ کہے گا انڈا لائے نا اب میرے سامنے رکھو جب وہ سامنے رکھتا ہے تو کچھ بات کہتا ہے بولتا ہے جو ذرا وہ پانی لے کے آؤ جیسے پانی لانے جائے گا یا کچھ اور کام کرنے دیتا ہے جھٹ سے اپنا چھپایا ہوا انڈا وہاں رکھ دیتا ہے اور اس کا انڈا وہ اپنی جگہ چھپا لیتا ہے اب اس کا جو انڈا ہے جو شوبدے باز کا انڈا اس کے اندر تعویذ ہوتے ہیں دھاگے ہوتے ہیں اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو جادو میں یوز کی جاتی ہیں تو نکال کے دکھاتا ہے دیکھو تمہارے سامنے تم نے خود مارکیٹ سے لایا تھا یہ دیکھو انڈے کے اندر سے کیا نکلا تم پہ بڑا جادو ہوا ہے تمہارے پھپھی نے جادو کیا ہے تمہارے خالہ نے جادو کیا ہے تمہارے فلاں رشتے دار نے جادو کیا ہے تمہارے ساس نے سسر نے کس نے کس نے کس کے نام لیتا ہے ایسے لوگوں کے نام لیتا ہے جن کے ریلیشن ہے نا وہ خراب رہتے ہیں ایسے لوگوں کے نام لیتا ہے تو اس طرح سے وہ دھاگے وغیرہ نکال کے دکھاتا اور ایک ایک دھاگے نکال رہا ہے نکال رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ صحیح میں میرے اوپر جادو ہی ہوا ہوگا